أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم همزه ونفقه ونفسه بسم الله الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة الزكاة وذلك دين القيمة جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت میں دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کا پروگرام پیش کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت چند الفاظ سے مشتمل تھے لیکن اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کامیابی فلاح اور نجاح کا پروگرام موجود ہے فرمایا تھا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے وہ تملک العرب والعجم اور تم ارب و عجم کے مالک بن جاؤ گے یہ کریمہ لا الہ الا اللہ اس کا اقرار اس کا اعتراف اس کا فہم اور اس فہم پر استقامت یہ فلاح کی بنیاد ہے نہ صرف یہ کہ روز آخرت بلکہ دنیا میں بھی تم العرب عرب اور عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے اگر اس کلمے کا اقرار اور اعتراف کر لو بالکل صحیح شہادت دے دو جس میں شرک کی کوئی آمیرش نہ ہو تو گویا توحید خالص یہ وہ اصل ہے جس کی پابندی ہماری ہر لحاظ سے کامیابی کی بنیاد ہے اللہ رب العزت نے اسی توحید کی اساس پر ہمارے اس دین کو دین قیم کہا ہے سید یوسف علیہ السلات اسلام اپنی جیل میں اپنے ساتھیوں کو باز فرماتے ہیں یا یہ سجن ارباب مطفر الله اللہ واحد اے میری جیل کے ساتھی بتاؤ مختلف ربوں کو پوجنا بہتر ہے یا ایک اللہ واحد کو تمہاری گردنوں میں مختلف خداؤں کے توق ہوں مختلف غلامیوں کے توق ہو صبح کسی کو سلام اور شام کسی کو سلام ہر زمین پر الگ الگ درگاہ ہو یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ رب العزت کی جو خالق اور مالک ہے اس کی عبادت اور غلامی بہتر ہے ما تعبدون من دونه إلا سميتموها أنتم ما أنزل الله بها من سلطان اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب نام ہے محض نام وہ نام تم نے خود رکھے یا تمہارے آباؤ اجداد نے رکھے اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی برہان اور کوئی دلیل نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل ہے بھی نہیں شرک اور جہل یہ دو لازم و ملزوم چیزیں تو ان ناموں کی کوئی برہان نہیں حالانکہ ان ناموں میں سے کسی نام کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالی اس کا ذکر فرما دیتا کیونکہ دین اسلام میں سب سے چوٹی کا مسئلہ الوحیت کا ہے عبادت کا ہے تو ماں خلق الجن وال میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا یہ مقصد ہے اور اگر اس مقصد کی سراہد نہ ہو تو پھر کس چیز کی سراہد ممکن ہے الوحیت کا مسئلہ عبادت کا مسئلہ یہ باعث تخلیق انسان و جن تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی نام ہوتا تو اللہ تعالی اس کا ذکر فرما دیتا لیکن حقیقت یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی برحان فرمایا صرف نام ہے تم نے خود رکھے تمہارے ابو اجداد نے رکھے اور آگے کیا فرمایا دار کا دین القیم یہ دین قیم یہ دین قیم ہے دین قیم کیا ہے دین قیم وہ دین ایسا دین جو اپنے ماننے والوں کے تمام امور کو سنبھال لے دین قیم ایک ایسا دین جو اپنے ماننے والوں کے تمام امور کو تمام معاملات کو سنبھال لے تمام مشاکل کا علاج تمام پریشانیوں کا حل یہ دین تیم اس دین تیم کی اساس کیا ہے ارباب من اللہ الفاحد القہار اس کی اساس اللہ واحد القہار کی عبادت ہے تو ہمارا یہ دین دین قیم ہے اس توحید کی احساس پر اگر ہم توحید کو سمجھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تو یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی کلید ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت میں اس حقیقت کا انکشاف کر دیا اس کلمے کو صحیح معنی میں اپنا لو تم فلاح پا جاؤ جیسے بھی حالات ہوں اللہ رب العزت تمہیں مخرج مہیا کرے گا ایک اور مقام پر فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا یقینیم ويؤتوا وہ فذلك دين کا یہاں بھی دین تیمہ کس طرح استعمال کی کہ تمہیں تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اس طرح بن جاؤ کہ ہونا تھا ہونا تھا دنجا ہونا تھا کی جمع حنیف کا معنی طرف ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا یک طرف ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے سوا جو بھی ابھیان ہے جو بھی افکار ہیں جو بھی تحریکیں ہیں ان سب سے کٹ جائیں جب بھی دیکھے اللہ کے دین کو دیکھے جب بھی سنے اللہ کے دین کو سنے جب بھی عمل کرے اللہ کے دین پر کرے یہ ہونافع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین دین حنیفیت ہے جس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اسلام کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ اے میری قوم ہم تم سے بیزار ہیں بری ہیں جن جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سے بھی بری تمہارے اس شرک سے تمہارے اس خود ساختہ دین سے ہمارا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں یہ دین حنیفیت اللہ پاک کا اپنے پیغمبر کا حکم ہے تم تمہ ملت ابراہیم حنیف ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پوری امت کے لیے ایک مثال ہے آئیڈیل اور آپ کو ہم آڈر دے رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار بن جائیں ملت ابراہیمی کا مرخص کیا ہے نچوڑ کیا ہے حنیف وہ حنیف تھے یک طرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے ہوئے تھے اور اس سے ہٹ کر دنیا میں جو بھی ادیان تھے جو بھی افکار تھے جو بھی مذاہب تھے سب سے کنارہ کش نہ کسی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ کسی دوسری فکر کی چاہت اور نہ پسندیدگی اس ایمان کو میٹھا ایمان کہا گیا باق باق تعمل ایمان خلاف من کن نفی ہے پلدب ہند حلامت ایمان جس شخص میں تین چیزیں آ جائیں اس میں ایمان کی مٹھاس آ جاتی ہے یقون اللہ رسول احب الیہ مما سوا ہوا ایک اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیونکہ محبت کا معنی اطاعت ہے تو بندے کی اطاعت ایسی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص آ جائے کسی کا قول آ جائے کسی کا فعل آ جائے کسی کا فتویٰ آ جائے چاہے وہ ہیرو اور جواہرات میں مرسہ ہو لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہیں اسے ٹھوکر مار دیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی خواہش ہو کوئی ہوا ہو سب کو ٹھکرا دے اور میں یہ حقیقت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی پھر وہ دیکھے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اپنائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو من يحب المرء لا يحبه الا بالله دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرے اور اس محبت کی بنیاد صرف اللہ ملے تو اللہ کے لیے اور کسی سے نہ ملے تو اللہ کے لیے اس دین میں محبت بھی عبادت ہے نفرت بھی عبادت ہے شرط یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے من حب دلہ امہب اللہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے وہ اللہ اللہ کے لیے دے دینا بھی عبادت ہے وہ منا اللہ اللہ کے لیے نہ دے نہ دینا بھی عبادت ہے فقط استقبل ایمان اس کا ایمان پورا ہو اور سفر ایمان الحب و و فلم ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی نفرت کرنا یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس دے دے گا ایمان کی مٹھاس دے دے گا اور جب ایک شخص کے سامنے مٹھاس ہو اور ساتھ ہی زہر ہو تو مٹھاس کو چھوڑ کر زہر کون قبول کرے گا پھر یہ دین اس کے لیے میٹھا ہو پھر یہ ساری تحریکیں سارے ابھیان سارے افکار اس کے لیے زہر کے بانے اور تیسری چیز یہ ہے فنار بائن جک رہا ہوں یق نو فلار کفر کی طرف جانا یا کفر کی کسی چیز کو لینا کسی نظام کو لینا کسی ایک عادت کو لینا کسی ایک خصلت کو لینا کسی ایک فیشن کو لینا اس کے نزدیک اتنا ہی نفرت کے قابل ہو جیسے آگ میں گرایا جاتا کون چاہے گا کہ مجھے اٹھا کر آگ میں ڈال دو جس طرح اسے آگ میں گرنے سے نفرت ہے اسی طرح کفر تقالید کفر اور نظام کفر سے اس کے میں نفرت آ جائے یہ یعنی حنیفیت ایسا تعلق جوڑے اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ کہ باقی سارے ادھیان اور سارے افطار ان سے یکسر کٹ جائے کلی طور پہ کٹ جائے یہ کیا ہے کہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت کا پروگرام ہے ان مانوی امور کو ہم نہیں سمجھتے ہم اپنی پریشانیوں کے علاج پریشانیوں کے حل بیر اللہ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ اللہ کے دین پر نظر ہو تو اصل رشتہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے توحید خالص حنیفیت اللہ فرماتا ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا حنیف بن جاؤ نماز کی اقامت کر لو اور زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کر دو دار کا دین قیمہ یہ دین ہے یہ ایک ایسا دین ہے جو خود تمہارے سارے امور کے نگران بن جائے گی وہ حافظ بن جائے گی پھر کوئی پریشانی نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی آئے گی مشکل آئے گی وہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزما کر بندوں کے درجوں کو اور ان کے مقام کو بڑھاتا ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کے لیے بڑا اونچا درجہ تیار کر رکھا لیکن ان کے عمل قاصر ہوتے ہیں ان کے عمل کم ہے درجہ اونچا ہے تو اللہ اس درجے کے قابل بنانے کے لیے انہیں کسی تکلیف سے امکنار کر دیتے کوئی پریشانی کوئی دکھ مبتلا کر دیتے اور ساتھ ساتھ صبر کی توفیق دے دیتے صبر کا باقاعدہ اس کو الہام کر دیتے وہ اتنا صبر کرتا ہے کہ اس درجے پر فائد ہو جاتا ہے جو اللہ نے اس نے تیار کی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ایسے بندوں کو جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اشد شد الانبیاء سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی صحابہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے پیغمبر بیمار وہ بیمار کرسی کے لیے گئے اللہ کے پیغمبر کے قریب بیٹھ گئے نبی اسلام کے بخار کی تپش اور بخار کی حرارت صحابہ کو دور سے محسوس ہو گئی بڑے متعجب ہوئے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا ان نہ تو آپ کو یا رسول اللہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی بخار ہوتا ہے فرمایا کہ ان میرا کمائے یوں آپ مجھے اکیلے کو تم جیسے دو انسانوں کے برابر بخار ہوتا ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کہا مجھے کبھی بخار نہیں ہوا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی میں کم آندنا دستہ منا جہاں سے اٹھو اور بھاگ دو تم ہم میں سے نہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے بخار ہوتا ہے اور اس بخار کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر تو اللہ رب العزت نے اس دین کو دین قیمہ کہا تو یہ ایک دعوت ہے اجتماعی دعوت ہے سرحد دعوت ہے عامت الناس کے لیے حکام کے لیے کہ توحید کی طرف آ جاؤ دین حنیفیت کی طرف آ جاؤ اصل یہ حل ہے تمام مشاکل دنیا اور آخرت کی سعادت کا یہ پروگرام اس سے ہٹ کر دیں تمہیں شکست تب ہوگی تم دشمن سے مار تب کھاؤ گے جب تمہیں پروردگار چھوڑ دے اور پروردگار تب چھوڑے گا جب تم اس کے دین کے باغی بن جاؤ اور اس کی توحید میں اسماؤ صفات میں ان ہاتھ کی راہ کو اپنا لو اللہ تمہیں چھوڑ دے اللہ کو انسانوں سے محبت ہے پیار ماں کو اپنے بیٹے سے کیا پیار ہو جو اللہ کو پیار لیکن جو اللہ کے دین کے باغی ہیں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں جس کھڈے میں چاہے گرے اور مرے اللہ رب العزت پھر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے مختلف طریقوں سے مشاکل بھی مبتلا کر دیتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے کہ اب بھی دین کی طرف آ جائے کلاوت اللہ کا راستہ توبہ کا راستہ رجوع الدین کا راستہ یہ اصل پریشانیوں کا حل حقیقت یہ کہ جو اس وقت سرحدوں کی صورت حال ہے پوری قوم کو اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے ہماری کامیابی کی بنیادیں مین بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے کامیابی انسانوں کے ہاتھ میں دے نہ مسائل کی رہی نے محنت یہ تو تعلق باللہ کی بنیاد اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے اللہ تعالیٰ ساتھ ہو کوئی مشکل یہ کیا امریکہ اور کیا ہندوستان ان دونوں کو ملیا میٹ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی چونٹی کو مارو یہ قومیں مبہو ترین قومیں یہ قومیں تو بڑی حقیر قومیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یہودی کو دیکھو کسی عیسائی کو دیکھو سامنے سے آ رہا ہے تو اپنی بغلی چوڑی کرو پہلوان بن جاؤ ان کا راستہ تنگ کرو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سلام میں پہل کی دے اور اگر سلام کر بھی دے تو جواب میں وعلیکم مت کہو صرف کہو گزر جاؤ ان قوموں کا آخری وقت آنے والا ہے یا اپنے انجام کو پہنچنے والی جب رسول اللہ تم کی حدیث کے مطابق درخت پر پتھر بولیں گے کہ تال یا مسلم بہت نفراری یہودی تال فقتل اے مسلمان ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپے ایک عیسائی چھپے آؤ اسے قتل کرو نبی اسلام بشارت دے گئے ایک دور آئے گا شدید توڑ دی جائے گی اور یہ قومیں جن کو اللہ رب العزت نے کسی دور میں بندر بنا دیا تھا خنزیر بنا دیا تھا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں کیوں ہم کسی اندیشے کا شکار ہم آج بھی دین کی طرف لوٹے سارے مسائل حل ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اول و آخر علاج نہیں اول و آخر دنیا میں سب سے گندا مذہب ہندو مذہب انتہائی ناپاک لوگ انتہائی بزدل لوگ ان کے مقابلے میں کوئی اندیشہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیس افراد کی لسٹ ہمیں دی گئی کہ ہمارے حوالے کیے اے قوم تیری غیرت کا بتانا یہ ہے یہ تو افراد ہیں ان کی طرف پر ایک چنتا بھی ان کے سپرد کرنا غیرت کے ہو طالبان کے ساتھ جو بھی مسائل تھے لیکن انہوں نے اسامہ بن لادن کو حوالے نہ کر کے غیرت کی ایک تاریخ رسم کر دی خود مٹ گئے تباہ ہو گئے حکومت چھلوا بیٹھے لیکن ایک فرد واحد کو حوالے نہیں کیا اسلام کی تاریخ یہی یہ ہمارے حکام کا امتحان ہے کسی کے کہنے پر جہادی سربراہوں کو گرفتار کرنا اور پھر یہ بیان دینا کہ ہم سوچ سکتے ہیں ہمیں ثبوت مہیا کیے جی یہ دینی غیرت کے منافی اور یہ بات یاد رکھو ہمارا نجات نہ امریکہ ہے نہ چائنا ہے نہ ہندوستان ہماری فلاح کی اساس ہمارا دین توحید اور تعلق ملنا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ ساتھ نہیں ہے ہست کی بادشاہتیں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے قوم لوت پر عذاب آیا چند فرشتے حسین نوجوانوں کی صورت میں ان کے گھر چلے گئے قوم لوت کو پتا چلا انتہائی کبھی اور برے فیل کے وہ مرتکب تھے اس برے فیل کے وہ عادی تھے انہیں پتا چلا کہ بڑے خوبصورت لڑکے دوسرے کے گھر ہیں تمارے خوب کر اندر کو وہ لڑکے ہمارے حوالے کر لیکن وہ مہمان تھے حقیقت کو جانتے نہیں تھے لیکن ان مہمانوں کو بچانے کے لیے اللہ کا پیغمبر یہاں تک مجبور ہو گیا کہ اولائے بنا دی ہوں تم میری ان بیٹیوں سے نکاح کر لو لیکن یہ مہمان تمہارے حوالے نہیں نکلے کی بات میری بیٹیاں لے لو ان سے بھی کہا کر لو لیکن یہ مہمان ہمارے نہیں کرو عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے چودہ پندرہ سو صحابہ سے موت کی دی کہ وہ سفارتی مہم پر گئے تھے قریش کے پاس افواہ اخواہ وہ قتل کر دیے گئے تو ان کا انتقام دینے کے لیے پندرہ سو صحابہ سے موت کی بیٹھ لی ہوا اگر موت صحابہ کا کہنا ہے کہ ہم نے سلح دیکھنے کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر موت کی بیٹھ دی یہ چودہ پندرہ سو کی ٹیم تھی جو ساری ساتھ موجود تھی ہتھیار پاس نہیں تھے کیونکہ جنگ کا پروگرام نہیں تھا عمرے کا پروگرام صرف دفاع کے لیے تلواریں ساتھ لی گئی باقی کوئی ساز و سامان نہیں تھا دشمن کے علاقے کے بالکل قریب مدینے سے بہت دور چاروں طرف دشمن ہے دشمن کے حلیف ہیں کوئی چیز نہیں دیکھی بیٹھ لے اور قربان جائیے صحابت اس بیٹھ پر پروانوں کی طرح ٹوٹ لے کہ ہم بیٹھ کریں اور عمر فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے اپنے بیٹے عبد اللہ پر رشک آتا ہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیٹھ کر دی اور یہ چیزیں من بھی برکتوں کا باعث بنتی لقد رضی اللہ عنہ ملے ان کے اللہ کا سجاؤ اللہ کی وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ راضی ہو گیا اللہ کی رضا اللہ کی محبت اللہ کا پیار کتنی بڑی دولت آ تھا اللہ ان سب سے راضی ہو گیا معافی ما کی کتنا بڑا دس کیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے ان کے دلوں میں جہاد ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے سچا تعلق ہے سچا نفاق سے پاک ہر قسم کے منفی امور سے پاک کتنی بڑی تصدیق ہے ساری قلوب ہے کہ اللہ نے جان لیا معلوم کر لیا ان کے دلوں میں کیا ہے کوئی نفاق نہیں کوئی برد نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں ان کے دل بالکل پاک صاف ستھرے کتنی بڑی شہادت تو اندر سکینت آ گئی اللہ نے ان پر سکینت اتار دی سکینت اتار دی اللہ نے ان کو سکینت دے دی سکینت کا معنی کیا ہے اس دن کے ساتھ تعلق میں ہر قسم کی راحت کا احساس یہ سکینت دین کے ساتھ تعلق دین داری اس میں ہر قسم کی راحت کا احساس اللہ نے یہ ان کو دی بہت بڑی چیز دین کے ساتھ تعلق ہو اور اس تعلق کو انسان اپنا قابل فخر سرمایہ سمجھے تو پھر بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھنا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے بڑی اس میں راحت محسوس ہوتی پھر یہ فخر یہ بھارت گڑی یہ خون بہانا یہ ساری قربانیاں تھوڑی عمدہ مارے پھر تو انسان میدان جہاد کی طرف جاتا ہے اور شہادت کی موت کی دعا کرتے ہوئے حالانکہ موت کون چاہتے ہے جو المع الموت تمام تو الحیات ایسے صحابہ کہ ان کو موت سے اس قدر پیار تھا جیسے کفار کو زندگی سے پیار ہو یہ سکینت عمر فرمایا کرتے تھے یا نمل ملوک بناؤ بنو مانا جان دوران سہو یہ دنیا کے بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے جو محلات میں رہتے ہیں عورتوں کے جھرمٹ میں عالی شان قسم کے دسترخوان ہوتے ہیں ہر قسم کے خدمت گزار ہوتے ہیں انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ ہم جھونپڑا نشینوں کو کیا سکون میسر ہمارے پاس کیا شکیمت ہے اس کا اگر یہ ادراک کر لیں تو سب کچھ چھوڑ کر اپنا اسلحہ اور اپنی فوج لے کر ہم پر حملہ کر دے صرف ہمارا سکون چھین لے لیے باقی ساری دن اپنے محلات اپنے قصور اپنی عورتیں اپنے بچے سب ہم پر قربان کر دیں صرف ہماری سکینت چھین لی اللہ نے یہ سکینت دے دی وہ فتح قریب ہے اور اس فیٹ کے بدلے فتح قریب دے دی یہ فتح قریب کیا ہے فتح خیبر خیبر کی زمینیں ہاتھ آ گئی سفر دور ہو گئے سید عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ماں شبینا ماشا فتح خیبر ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب اللہ نے مالا مال کر اللہ راضی ہو گیا دنوں کے صحیح معاملے کی قیامت تک شہادت دے دے سکینت دے دے اور دنیا میں خوشحالی یوں دے دے کہ خیبر کی ساری زمینیں مسلمانوں کی جھولی میں آ گئی جس کا ایک سال کا علاج لاکھوں سال ہوتا تھا لاکھوں سال کر بات ہے کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب لیکن اس کے لیے قربانی کیا تھی وہ غیرت کہ اپنے ایک ساتھی کا انتقام لینے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر موت کی بیٹھ اللہ کو یوں راضی کیجیے پھر دیکھیں دنیا کے سروائے آخرت کی دولتیں اللہ کی رضا اللہ کی محبتیں یہ سب چیزیں ہماری جھولی میں آ سکتی احساس کیا ہے اللہ کی ماں خدا میری بات اللہ کے پیغمبر پر نے پوچھا اے مراد بتاؤ اللہ کا دندوں پر کیا ہے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے روزی دینے والا شفا دینے والا زمینیں بنائیں آسمان بنائے چاند ستارے سورج دن رات کا نظام ہر چیز دے دی تمہیں تمہاری بیویاں دی اولادیں دی کے انبار لگا دیے کاروبار دے دیے اتنی نعمتوں کا مالک کہ اس کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے اس کا حق بھی ہے یا نہیں فرمایا کے ایک حق ہے بتاؤ وہ کیا فرمایا کے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے تو رسول اللہ تم نے حق اللہ شیخو بھی اللہ کے بندو پر ایک ہی حق کروڑ سے دینے والا اس کا حق صرف ایک ہی ہے کہ اس کی عبادت کرو بس اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اس ایک حق کو پورا کر لو پوری توجہ کے ساتھ پوری جیانتداری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اس کے مقابل تمہیں کیا ملے گا تمہیں اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا تمہاری نجات کی تدبیریں فرمائے گا دنیا میں تم کو ساد فلاح دے دے گا حرب و حجم کی بادشاہت دے دے گا اللہ کے ایک حق کو پورا کرنے کے سلے اور اگر تم نے اللہ رب العزت کے اس ایک حق کو پامال کر دیا تو اللہ بھی تمہارے تمام حقوق کو پامال کر دیا نتیجہ یہ کہ سوائے خسارے کے نقصان کے حالاتوں کے تمہیں کچھ نہیں ملے تو آج اصل ضرورت رجوع الدین کی اور انعامت اللہ کی کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی نہیں خودداری اور غیرت اور تعلق باللہ کی شہادت یہ ہماری کامیابی کی بنیادیں تاریخ سب کے سامنے موجود ہے حالات بالکل منکشی پر بادے ہیں کوئی کسی قسم کا جھول نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں اللہ کے لشکر بے شمار اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہماری مدد کرنے پر قادر ہے صرف ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا حق ادا کریں اور اپنے اندر حنیفیت کی صفت اور خوبی پیدا کریں حنیفیت کیا ہے دنیا کے نظاموں سے کٹ کر دین اسلام کو سینے سے لگا دیں اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی اور سچی اطاعت کے نظام کو اپنے سینے سے لگا بس یہ کامیابی کرا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا صحیح عطا فرما دے اللہ رب العزت دشمنوں کے وہ مکر اور وہ فریب اور وہ ہیلے اور وہ تیاریاں جو ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے اللہ ان کو ان کی طرف پھیرنے پر قادر اپنی جو تباہ کاریاں جس کا رخ انہوں نے اسلام کی طرف کیا ہوا ہے ان تباہ کاریوں کی لپیٹ میں وہ خود آ جائے اللہ اس بات پر قادر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کے ساتھ صحیح تعلق جوڑنے کی فرمائے وہ شرک کے اڈے وہ شرک کی جگہ ہے جو آج بھی اسی طرح موجود ہے اللہ رب العزت ہدایت ہے ہمارے حکام کو ہماری رعیت کو کہ وہ شرک سے بیدار ہو توبہ کرے اور توحید خانے کو اپنائے کیونکہ توحید خالص سے در حقیقت دونوں جہانوں کی سعادت اور فلاح کی اساس ہے اور یہ وہ واحد پروگرام ہے جو ہماری کامیابی کا باعث بن سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اقول رب ہے